عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جھنگ کے مبلغ اور ذمہ دار حضرت مولانا غلام حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں نحمده رسوله القیم اما بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے اس اللہ کا احسان ہے آج یہاں جمع ہیں کل سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ہم ان کی فوج میں شامل ہو کر کے جنت میں جائیں گے بس دو باتیں آپ سے کرنی ہیں آپ یہاں آئے ہیں ختم نبوت کے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے آپ گھروں کو جائیں گے آپ کے اڑوس پڑوس میں جہاں بھی قادیانی ہوں اور وہ مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالیں تو آپ ان کو پہلے تو مرضیوں کو اسلام کی دعوت دیں ہم ان کے دشمن نہیں ہم چاہتے ہیں وہ جنت میں جانے والے بن جائے ہم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی ہر فتنہ سے مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ورنہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ختم نبوت کے مبلغ کو اطلاع دیں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی یہ جماعت کا کار کن آپ کے ہاں پہنچے گا اور مسلمان مسلم قادیانوں کی طرف سے جو اشکارات ہوں گے ان کو دور کرے گا اور مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کرے گا آخری بات یہ ہے یہ چودہ سو تینتیس ہجری ہے کون سا سن ہے چودہ سو تینتیس ہجری چودہ سو چونتیس ہجری شروع ہو رہا ہے اور آپ کی جماعت کی رکنیت سازی ہر تین سال کے بعد ہوتی ہے کتنے سال کے بعد ہوتی ہے تو کیا ہمیں اس جماعت کی رکنیت سازی میں حصہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے ہاتھ بلند کریں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کی رکنیت سازی ہمارے لیے ضروری ہے ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہماری رکنیت سازی ہو چکی ہو کہ ہم اس جماعت کے فرد ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے قائد ہے اور اس میں عمر کی قید نہیں مرد اور عورت کی شرط نہیں ہماری جماعت کے ممبر بننے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے تو بھائی رکنیت سازی میں آپ ذمہ داری سے رکنیت سازی میں حصہ لیں گے اور تمام مسلمانوں کو مرد و عورت کو بچوں بوڑھوں کو اس جماعت کا رکن بنائیں گے آج آپ اس جماعت کا رکن بنائیں کل فضی کے اکبر اپنی جماعت کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں پیش ہوں گے اور میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے محبوب کی عزت کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے تھے ایک ہی ہماری تمنا ہے اس جماعت کی کل قیامت والے دن میرے آقا اتنی بات ارشاد فرما دیں اللہ یہ میرے ہیں حضرت بہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے آش کو عشق میں خود داری پیدا کرو معشوق خود مفتون ہو تمہیں منانے کے لیے مزہ تو تب ہے ہم نے تو کہنا ہے کہ ہم آقا کے غرام ہیں مزہ تو تب ہے کل قیامت اللہ آقا فرما دے اللہ یہ میرے ہیں وہ آخر تانا الحمد للہ